بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قط رحم سے بچو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں تمام بنی نوع انسان کو چاہے وہ مومن ہو یا کافر یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور دنیا میں رحم کے ذریعے جو رشتہ داریاں قائم ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان اسباب کو بیان کیا ہے جو دونوں کے وجوب و لزوم کا تقاضا کرتے ہیں اللہ سے اس لیے ڈرتے رہنا ہے کہ وہی انسان کا رب ہے اسی نے اسے پیدا کیا ہے وہی اسے روزی دیتا ہے اور اس پر اس کے بے شمار احسانات ہیں اسی نے انسان کو آدم سے پیدا کیا اور آدم ہی کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا تاکہ انسان کی بیوی اس کے مناسب حال ہو اس کی قربت سے اسے سکون و راحت ملے اور اللہ کی نعمت اس پر تمام ہو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کیا الروم آیت اکیس اللہ سے اس لیے بھی ڈرتے رہنا ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر ہی اپنی کوئی حاجت کسی کے سامنے رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مسئول کے دل میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کا جو تصور ہے اس کے پیش نظر اس کی مانگ ضرور پوری کرے گا اللہ کی اس عظمت و کبریائی کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرتا رہے سر رحمی کی اہمیت کو آدمی کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا تاکہ معلوم ہو کہ جس طرح اللہ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے اور جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھتی جائے گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبد اللہ عیا و بال والدین احسانہ السرا آیت تیئیس دوسری جگہ فرمایا وابد اللہ ولا تشری کبی شیا و بل والدین احسانہ وبیز القربہ النساء آیت چھتیس صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے معلق ہے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے صحیحین ہی میں جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے احوال و اعمال سے واقف ہے اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات سب ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام اعمال اس کی نگاہ میں ہیں